ونشهد أن لا إله إلا الله وعلى ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالعصر بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد پلری سال بر گیم والا گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی لفت جگر نور نظر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ مختصر سی معلومات عرض کی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آدمی بڑا کچھ سمجھ سکتا ہے تمہیں اپنی بیٹیوں سے پیار ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں ہر آدمی کو اپنی بیٹی اپنی دھی کے ساتھ ایک علیحدہ محبت ایک علیحدہ انس ہوتا ہے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے محبت کرنا اور رکھنا بھی عین ایمان ہے حضور کے شہر سے محبت کرنا عین ایمان ہے مدینہ منورہ کے کتوں اور بلیوں سے پیار کرنا یہ بھی ایمان ہے چیزائیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد اور وہ آپ کے گھرانے کے جو بندے ہیں کیا کہنا ان کی شان تھا تو اس سلسلے میں پروگرام کے مطابق آج مجھے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا تھا لیکن ہنگامی طور پر بعض اوقات درمیان میں کبھی کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اس مضمون کو لوگوں کے سامنے رکھنا پڑتا ہے اسی ہفتے میں ملتان شہر میں چونکہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہے اس لیے میں نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی ہیں جو حق سبحان کو و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمائی جو چیز عام ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی دنیا میں پانی بہت ہے اس کی قیمت کم ہے سونا بہت کم ہے اس کی قیمت زیادہ ہے حالانکہ جس کو پانی نہ ملے اس کی اس کی قیمت تو اس سے پوچھو پیاسے کو سونا دے دو وہ کہے گا میں آگ لگاؤں مجھے پانی چاہیے کیا کرنا میں نے سونے چاندی کا ایک آدمی کو بڑی پیاس ہے بڑی پیاس ہے ان نے کہا ہیرا لے لے ان نے کہا میں کیا کروں گا ہیرے کا جواہرات کا میں نے کیا کروں گا اسی طرح سے نماز عام ہے اذان عام ہے نماز مسجدیں عام ہے ہمارے دلوں میں اس کام کی عظمت نہیں محبت نہیں مالی کی کی قسم ان لوگوں سے جا کے پوچھو جو قبروں میں بے کس بے بس پڑے ہیں کہ نماز کیا چیز تھی ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن حامان کارون فرعون شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا سردار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی آپ مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ملے گی کلم کھلا کافروں کے درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پانچ وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے میں خالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں میں راج المؤمنین فرمایا نماز کی معراج ہے جس کا دل کرے سے ملاقات کروں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں اللہ جل شانوں سے کلام کروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدر کیا کرے ارشاد محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میں اپنی امت کے لیے کیا کرام یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے نب علیہ السلام کی امت موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے موسا علیہ السلام کی امت موجود ہے ایک چوبیس ہزار امبیک کرام کی امت موجود ہے آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے آزا یعنی منہ اور آس اور پیر وضو کے آزا جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے یہ میرا امتی ہے یہ میرا امتی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ تین سطریں لکھی ہوں گی مسے کے تین لفظ لکھے ہوں گے پہلا لفظ پر میں آواز لفظ لکھے ہوں گے آزاد کا یہ کافی ہے مسلمان نہیں ہے چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا مسلمان بن کے مر نہیں سکتا پہلی سطح اس کے ماشے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافی ہے دوسری سطر اس کی سے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے کا حقدار ہے تیسری سطر مافی کی لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہ فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی دیر قیامت کے دن اللہ پاک جل شانوں کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی قرآن کریم کے انتیسویں پارے میں موجود ہے یوم اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو فلا یستقیون کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں دیا جائے گا نہیں پائیں گے پتا چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ کے نشان ہو کے پانچ وقت کے بعد تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں سیول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں شیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ وہ کہنا پیش نہیں ہوتا اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہے ارے جو پانچ وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب اشتہاری مجرم نہیں بنا پانچ وقت ایک ایک وقت میں کئی کئی جگہ سے آواز آتی ہے اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فیضر میں نہیں قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی رنگ گنا ہوا ہے صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ مسلمان سوئے پڑے آدھی رات کا گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں صبح بات ہو ابھی سے پاس میں آتا ہے قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا کچرا کچرا اللہ کا نام لیتا ہے دریا کا کچرا کچرا اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور یہ بس بخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے اس لیے فرما وقت کانو یو گا سوجودی بہ ہو جائے گا قیامت کے ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے پانچ وقت کی دادی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سارے نام سن کر سونے والے ٹیپ ریکارڈ چلانے والے وی سی آر پہ بیٹھنے والوں ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر اور بڑی ذات اس مولا کی ہے دام میں لگنے والوں مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اکبر آج اس بڑے لکھائے نہیں آتا ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی اتنا بیٹے گی کہ سگی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سگی میں دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے نخونوں سے لے کر سر کے بالوں تک دستہ چلا جاتا ہے اتنا زہریلا سانپ اتنا زہریلا نام میری تیری بات نہیں کسی ڈاکٹر حسین کی بات نہیں کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سمجھدار پیدا نہ ہو زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو کتنا زہریلا سانپ اسے رکھے گا علی شاہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولنے بھی وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز کرنے کی وجہ سے تجھے شوہر کے وقت تک ماروں گا زہر کی نماز قبا کرنے کی وجہ سے اثر تک ماروں گا اثر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا نماز تو نہ پڑی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں کتنی سخت وعید ہے کس قدر اللہ سبحان ہو بالا نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے سے آؤ اور میرا نام لو تمہاری مشکلیں حل کروں گا تمہاری پریشانیاں دور کروں گا تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا اور تم میرے دروازے سے آ کے سر پہ جھوٹا دنیا میں دیکھو کسی کا خطا کر دو کسی کی خطا کر دو گنا کر دو قصور کر دو وہ ناراض ہوتا ہے آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں میں سر جھکائے کھڑا ہوں اور میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کرے آگے میں سیٹ نہیں کھڑا ہوں جو چاہے کر جو چاہے کر سزا دے میں ہاتھ ہوئے تیرا کھلا ہوئے میرا سر ہوئے میں پیارا میں لوگ بھی ان کو آخ دیں وہ بھی آتا اور وہ بھی سرنے والی کھڑا ہوں بس پار ہوں معاف کر دے اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گنا کرتا ہے سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے نماز کا سجدہ کر اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ تیرے گنا بڑی کریم ذات ہے بڑی عجیب ذات ہے سبحان ہو سبحان ہو تعالم انعام بڑے ملتے اکرام بڑے ملتے فرمایا قد افلا المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خوشیوں کے ساتھ پڑھے نماز پڑھیں اللہ سے مناجات کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگیں یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کیسے وقت اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یہ ساری دنیا میرے پیچھے پھینک دی اب میری دنیا نہیں میں دنیا کا جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا علیحدہ لذت آئے گی علیحدہ شرور آئے گا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا جنگ میں لڑائی میں جہاد ہی سبھی اللہ میں وہ نکالنے لگے بگت جی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے کیا کریں نکالنا تو پڑے گا پر میں ترکیب بتاتا ہوں میں نماز کے نیت باندھ لوں گا جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا مجھے پتا ہی نہیں چلے گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی کو جھکا ہے آدمی آج کا غریب آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا ابھی سے میں آتا ہے بدل اسلام غریبا اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں کوٹھیوں میں مسلے ہیں جماعت میں رل رہے ہیں اور جتنے عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے سورت دنیا والا آخرا دنیا میں بھی ننگے منگے آئے آئے آخرت میں بھی بربادی دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی پر اپنے نظر کچھ نہ کی ہوتا ہے جی اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نل ہے دو کو تو جا اب بھی جا سر جھکا اپنے مولا کے سامنے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی اب نا امید ہو کے بات پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی مولانا فرماتے ہیں بازار خزانے میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں تو کینے والا تو بل مالا تیرے سوا میرا ہے میں کہاں جاؤں اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سونے سونے بچے دیے آلو دی دو ٹائم کھانے کو ہے وسلم نے فرمایا قیامت کے دن گھبراہٹ والے دن میں ہولناک منظر والے دن میں جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے لوگ کہیں گے لائن یہ کون آ گئے آج کا دن جب کے بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں جوان ملے لگا یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے سبحان ربی اللہ کی رت لگایا کرتے تھے سبحان ربی اللہ یہ جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے اسی نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللہ فرماتے ہیں خوش خدو والی نماز پر سکون والی نماز پر تسلی والی نماز پر ایمان سمجھ کے نماز پر اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مولانا محمد قاسم صاحب لانو تو یہ سب لو رحمت اللہ علیہ دارالم جو کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں سبحان اللہ کیا بڑوں کی بڑی بات فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو اثر کی منظور ہو گئی اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب مولانا کی رحمت اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی ذہن میں آ گئی عرض کر دو حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو کسی بزرگ سے کسی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا حکم ہے مجھے اس پر عذاب بھی ملے گا ثواب ملے گا مولانا رفید احمد گنگو ہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے شہر قصبہ گنگوں میں مولانا محمد قاسم نوت بھی رحمۃ اللہ علیہ یوبن سے گرمی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مجھے اس پر عذاب بھی ملے گا ثواب ملے گا مولانا رشید احمد گنگو یہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کے شہر قصبہ گنگوں میں مولانا محمد قاسم نوتھی رحمت اللہ علیہ جو سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے پیر فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے اب ایسا مسئلہ زمانہ ہے ہم مریضوں کے دروازوں کو پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں کہ چلو مریضوں سے کچھ مار کے لائیں گے مولانا فرماتے مولانا نانو تو بھی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگوں میں پہنچا پیاس بڑی لگی تھی تھیسلا ایک نیا اس میں پانی میں بڑا خوش ہوا لوگ ٹھنڈا پانی مل گیا گورے لوٹے میں وضو کا لوٹا تھا سے اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا اتنا کڑوا کہ میرا الگ کڑوا ہے میری زبان کٹ گئے میں تھوک تھوک کے تھک گیا کیا ہوا یہ زہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے مولانا فرما تو نہیں رکھا تھا میں نے اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ اگر ذرا دیکھو تو صحیح پی کے میری بھی طبیعت خراب ہے تو مولانا گنگوئی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک تھوک کے تھک گئے تو مولانا لانا اپنی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت جی اس لوٹے میں کیا ہو گیا کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے اس میں کیا ہوا آئے کیا بات فرمائی یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے مٹی کا بنا اور گارے سے پھر لوٹا لوٹانا دھول نے سکھایا ہوا نے خشک کیا آرام نے پکایا آج بھی اس نے پانی ڈال دیا وہ اتنا کما ہے اتنا کلک ہے اور جس مردے نے اس قبر میں آزاد بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا پن کر جتنا بتاؤ جتنا سناؤ عورتوں کی بھی نہیں رہے نماز یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں برکت نہیں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے علاج مرضی کے لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے اس اللہ کو تمام دوائی تمام گولی چکن مکسر جڑی بوٹی میرے کے میں ہے پرندہ

ہے کہ آج تمام چیزیں سکون کتنا برباد ہے حکمران ہم سے زیادہ پریشان ہے ہم ان سے زیادہ پریشان ہے غریب ان سے زیادہ پریشان ہے جو کم آپ ہے وہ آپ کو کھائے کھانا پھرتا نیند نہیں آتی اندازہ لگا بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس اگر سجدے کیے ہوں گے عبادت کی ہوگی سبحان ہو مطالعہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے علیحدگی میں سب سے چھپ کر سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر آدم سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش کے بیٹھے بیٹھے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اس سے الگ ہو کر ٹھنڈ اور گرمی میں وضو کر کے جب اللہ سبحان ہو تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ صاحب فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر میں تجارت پہ اکیلا یاد کروں گا تو مجھے لوگوں میں یاد کر میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا تو میری طرف ایک قدم دار کرا میں تیری طرف کرنا چاہوں گا ابھی پاک میں رشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ اللہ صاحب فرماتے ہیں میں دس مرتبہ آواز لگاتا ہوں مانگنے والے سو گئے ضرورت مند سو گئے حاجت مند سو گئے پریشان حال سو گئے پرانی رات دن قیامت کے دن لائے جائیں گے سور کی شکل کے لوگ آئیں گے لوگ کہیں گے یہ کون ہے جانور تو سارے مٹی ہو گئے کن تو حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے یہ کون ہے جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے ان کی سکنوں کو بدل کے رکھ دیا گیا تھوڑا سا ذکر کر دوں لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وادی ہے یہ تو جو بندی ہیں آؤ پیرا نے جناب سید عبد القادر سیلانی سب کا جو رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس مرد کلندر کے مزار کے آمین تو حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے اگولیت الفر ایک ہزار انسٹھ سے لے کر چونسٹھ تک کا مطالعہ کرو کتاب عربی میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ صاحب لکھ دیا جو آدمی جان بوجھ کر مرد آس نماز خزا کرے پر نکال ہے با فیلوم با فیل با فی الم نکال تک جاتا ہے اور نہ دام اور نہ سمندر محل کی برت پاک سید عبد جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب بھی نماز مر جائے لال سے مطلب اسے غسل دینے کی کوڑے ضرور رکھنی ملان لفی نولا اسے کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں لی ملان لفی نو

اور پھر اس میں بڑے رکھے حضور اکرم سب کا دو صلی اللہ آپ نے فرمایا جو آدمی نسوات کر کے وضو کر کے نماز پڑھے حضور فرماتے ہیں مرتے وقت اس کے منہ سے ضرور کلمہ نکلے گا ضرور اس کے منہ سے کلمہ نکلے گا اور فرمایا جو کھیل کھاتا ہو کتنا ہی بڑا زور لگا لے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا صحابہ کرام سارے اللہ والے کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے شیر خدا نے مسلح اللہ تعالیٰ نے وضو فرمایا رنگ پیلا پڑ گیا درد پڑ گیا کسی نے پوچھا کیا بات ہے گھبراہٹ کیسی پریشانی کیسی رنگ کیوں بدل گیا پٹکی کیوں آ گئی لرزا کیوں آ گیا فرمایا اور لوگ تم نے جان سے کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں اب تو منہ کا دربار ہے اس مولا کریم کا دروازہ ہے کوئی زمین نہ ہو جائے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کئی مرتبہ ایسا ہوا مسجد میں قدم رکھا بے ہوش ہو کر گرام سے گر پڑے ہوش ہے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا تم نہیں جانتے یا کلین کا دروازہ سیدنا حسین رضی اللہ شہل کا لکھنے دیگر امام زین العابدین رات دن میں پانچ فرد نمازوں کے علاوہ ایک ہزار رکعت نفل پڑتا تھا نہ یہ ولی نہیں ہے تمہارے یہاں تو ولی وہ بنتا ہے جو کبھی بھی نماز نہ پڑھے امام زین العابدین رات دن میں پانچ فرض نمازوں کے علاوہ ایک نفل پڑھتا ہے تو کیسے ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے نہیں سردی کا موسم ہے سخت سردی ہے اللہ والے نے دروازہ بند کر لیا سردی کی وجہ سے انگیٹھی میں کوئیں ڈال کر تپش کی وجہ سے گرمائش کے لیے انگیٹھی اندر رکھ کے دروازہ بند کر دیا اور نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی کولا کھڑا سامان کو آگ لگی چھت جل گئی سامان جل گیا دروازہ جل گیا لوگوں نے شور مچایا حضرت جی دروازہ کھولو اگر دروازہ کھولو تمام سمون سارا جل کر خاک ہو گیا لوگوں نے دروازہ توڑا اندر سب کا یقین ہو گیا کہ حضرت شہید ہو گئے حضرت سڑ گئے حضرت جل گئے کام باقی رہ سکتے ہیں لیکن لوگ حیران ہوئے جب اندر گئے تو کیا دیکھا حسین کا بیٹا مسلح پہ کھڑا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے جب نماز ختم کی تو پوچھا حضرت جی یہ اتنی آگ لگ گئی یہ سامان جل گیا سارا یہ مکان جل گیا گرمی نہیں آئی پتہ نہیں لگا نماز ختم نہیں کی سبحان اللہ کیا بات ارشاد فرمائی اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں بھائی فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے جس آگ کو مٹی بجھا دے جس آگ کو تم جیسے بندے بجھا دو میں اس آگ کا کیا فکر کروں میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جو اس آگ کو عمل کے سوا کوئی شہ نہیں بجھا سکتی Oh, تم جلا دینے والا گاپ تباہ برباد کر دینے والا گاپ کیا میں تمہیں تمہیں نماز کے بارے میں بتاؤں ایک جملہ میں کروں گا توجہ کرو ایک ہی جملہ کافی ہے نمازوں کے لیے نہیں بلکہ نمازی بھی نہیں سوچتے مسجد میں اگر آدھی نمازی آ جائیں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں منٹ گنتے ہیں پانچ منٹ ہوگی بیٹھے ہوئے مسجد میں دس منٹ ہو گئے مسجد میں بیٹھے ہوئے توجہ کرو تم منٹ گنتے ہو حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہ گنی حسین نماز کی عظمت پوچھ لیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کیا نماز رسول سے پوچھ کیا گوشہ رسوم سے پوچھ کیا قاسم جگر حسن کیا اگر کیا عباس علی اکبر علی اصغر تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگا ہوا ہے اور حسین کی اپنے بجا پہ اسی کے قریب زخم ہے لیکن حسین زمین نماز کے لیے کر رہا ہے نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اور سمجھنا یہی ہے کہ نماز کے خرچہ اثر جائے سیدہ آف الزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں فرمائی یہ ہمارے زمانے کی عورتیں سے بہت ہی مزدوری کرتے ہیں سماج کیسے پڑھو پورا کرندے ہیں مزدوری کریندے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے فاطمت الارا رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہی تھی کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے فرام سے گر پڑی پھر کھڑی ہونے لگی پھر گر پڑی پھر کھڑی ہوئی پھر گر پڑی پانچ مرتبہ گری ابا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے کی ابا آج تیری بیٹی کا پانچ دن کا فائدہ ہے جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے عنہ بیٹیوں کو بہنوں کو ایسے کیس سے سنایا کرو فاطمت الزہرا کی سیدہ زینب کی تاکہ ایمان یقین پیدا ہو تم نے تو ٹیلی ویژن لا کے دے رکھا ہے تاکہ رسک کبھی سارے کچھ کھویا کھایا جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی سید عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری ازواج کے متحرات میں سے کبھی کسی نے نماز سزا نہیں کی ایک لاکھ انتیس ہزار میں سے کسی نے نماز سزا نہیں کی اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں شیخ عبد ال سید عبد القادر جیلانی ہوں علی احمد ہجویری ہوں خواجہ باقی بلّہ ہوں خواجہ قطب الدین بختیار کافی ہوں شاہ بہاول لگ فکری یا ملتانی ہوں یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں کہ تمہارے قریب میں یہ آفر جمال ہو کوئی دور نہیں تم سے ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی بھی جماعت کو کیا اولا فوت نہ ہوئی ہو کبھی کباب ہوئی ہو اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تعجب کی نماز قضا نہ ہوئی ہو تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا بڑے بڑے ولی تھے نمازی تھے حاجی تھے مفتی تھے قاری تھے صبح سے لے کر اثر کا وقت ہو گیا جنازہ کون پڑھائے اپنے اندر یہ کچھ پائے کہ پڑھائے <laughs> سچائی کا زمانہ تھا تم تم میں سے نہ کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے ان شاء اللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں اور بلکہ موچا کس کے آگے وہ آئے گا جس میں کبھی بھی نہیں پڑی ہو وہ کہتا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا لوگ بیٹھے تھے ایک مسافر آیا گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے کپڑوں پہ گرد و غبار ہے صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا سفید درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا سفید درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا کئی آدمی ہوتے ہیں نا سچورے میرے جیسے تیرے جیسے او سائی تو میں آ کے کھڑ گئے ہو پتا ہے کوئی شرطا کھڑا ہے اگلا اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں اور سائی ضروری گال کرنی آئی ٹوے نال تو آ کے کھڑ تو گئے ہو تو کو پتا ہے تو گل پتا ہے نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا کہنے لگا الحمد للہ ساری زندگی میں جب سے میں نے اور سنبھالا میری آج تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی جب سے میں نے اور سنبھالا آج تک میری تعجب کی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے میں نے اور سنبھالا آج آج تک میری اثر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی اللہ والے تو کون ہے تو کون سا مخدوم دادا ہے تو کون سا سید ہے کون سی خانقاہ کا پیر ہے کون سی شہر کا تو امیر ہے کہاں کا تو خطیب ہے کہاں کا تو استاد ہے کرے نگر جی، میں کسی کا استاد نہیں میں کسی کا پیر نہیں میں کسی کا بادشاہ نہیں کمار صاحب کا ایک بیٹا ہوں خیر پل موالی کا باشندہ ہوں ذات کا کمار ہوں سید نہیں ہوں اللہ پاک اتنا بڑا انعام کرنے پہ آئے ایک کمار کو اتنی بڑی توفیق دے کہ ساری عمر میں اس کی تحجد کی نماز کا ہو خدا بخش مرحوم نے آخر جمال مرحوم کی نماز جنازہ یہاں ملتان میں پڑھائی ایسی ایسی چیزیں تو بڑے پوچھ جو آئے گا نا مہمان ملتان میں تمہارے یہاں ملتان میں کون سی مشہور چیز ہے کوئی کہے گا قلعہ ہے کوئی کہے گا جھیل ہے کوئی کہے گا فلانی چیز ہے کوئی کہے گا فلانی چیز ہے کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ ملتان میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں عرض کرنے کا مقصد یہ نماز پڑھو بیوی بچوں کا بھی خیال کرو کہ نماز سے نہ رہ جائے بچپن میں نماز کی عادت ڈالنے کی اولاد کو کوشش کرو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نمازی بننے کی اور نمازی بنتے بنتے مسلمان رہ کر اللہ تعالی ہمیں سب کو موت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیاداری سے حفاظت فرمائے باخود جاغان الحمد للہ رب العالمین اب اس موضوع کی اصل وجہ انشاءاللہ شاء اللہ تبلیغی جماعت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تشکیل کردہ پوری دنیا میں پھیل گئی میں دو دفعہ انگلینڈ گیا قدم قدم پہ اثر ہے مسجد مسجد میں اثر ہے پوری دنیا نے کرنا پھیلا دیا نماز پہنچا دی اللہ کا دین پہنچا دیا نبی کی طاقت اور محبت پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات تو الگ رہی یہ تو بالکل قریب کا معاملہ آ گیا گھر میں ہی دین آ گیا گھر میں ہی تمام ثواب ملے گا انشاءاللہ آنے والے اتوار کے شام سے اجتماع شروع ہو رہا ہے پیر کے دن اجتماع رہے گا منگل کے دن دعا ہوگی ویسے بھی لوگ کاروبار کے لیے بھی چلے جاتے ہیں بیمار بھی پڑ جاتے ہیں اگر اللہ کے لیے اور اپنے دین ایمان کے لیے اپنے قبر حسر کے لیے اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے اور بیماریوں سے دعا مانگنے کے لیے اگر دو رات اور ایک دن وہاں ہم نے گزار دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پرابلم نہیں ہوگا بہت ممکن ہے کہ یہ جو لاکھوں آدمی مل کر روئے گا سارے روایت بنا ہو جائے اس بنا پر میں تمام لوگوں سے کہوں گا انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا آپ لوگ بھی وقت نکال کر آگا پیچھا کر کے یہ ڈیڑھ دن کی تو ساری بات ہے اجتماع میں شامل ہوں دوستوں کو بھی دعوت دیں دوسروں کو بھی بلوائیں سب کو کہیں بھی آؤ اللہ کے لیے آؤ شادیوں میں بلاتے ہو غمیوں میں بلاتے ہو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ قرآن کی طرف بلاؤ ایمان کی طرف بلاؤ اللہ پاک میری اور آپ سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ پاک جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی بخش فرمائے وہ آخر ملتان جو ہے چوک کو مارا والا جو ہے یہ سڑک کے اوپر یہاں اجتماع ہوگا وہاں تیاری ہو رہی ہے چاروں طرف سے لوگ انشاءاللہ آئیں گے اتوار کی شام کو شروع ہو جائے گا پیر کا دن بھی وہیں گزارے منگل کو دوپہر کو دعا ہو جائے گی جس کا دل کرے گا وقت لگائے گا تین دن دس دن چار دن یعنی یہ وقت تو ہم سب لگائے نا ملتان والے کوئی سفر نہیں کوئی دور نہیں جانا جتنا سارا اگر وہاں جڑ کے نہ بیٹھ سکو جتنی دیر جا سکو اتنے اللہ پاک ہم سب کی محنت کو کوشش کو قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے اللہ صلی وسلم و بارک علی سید و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک لانا مہم علیہ پروردگار عالم نے بھی فرما دیا میرے بندوں میں نے اپنے محبوب کا تجھے امتی بنا دیا فخر کیا کر کتاب وہ عطا کی جو ساری آسمانی کتابوں کی سردار ہے نبی وہ عطا کیا جو سارے اولیاء کرام کا سردار ہے ہر نبی آیا اور اپنا وقت بھگتا کے چلا گیا پر امام الانبیاء آئے قیامت قائم ہو جائے گی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت واپس نہیں جائے گی بس آ گئے قرآن کریم آ گیا اب اور نبوت کوئی نہیں اور شریعت کوئی نہیں اور دین کوئی نہیں اور مذہب کوئی نہیں اور کلمہ کوئی نہیں اور ایمان کوئی نہیں قیامت آ کر نظام عالم کو در ہم ہم کو کر سکتی ہے اور یاد رکھو تعلیم والے کے کلبے کو کوئی نہیں بدل سکتا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے رو رو کے دعائیں مانگی آج نبی کی سیرت سے خرچ کرنے کے لیے تیرے پلے پیسہ کوئی شادی پہ خرچ کرنے کے لیے موجود ہے مقدمے کے خرچ کرنے کے لیے موجود ہے افسروں کے لیے موجود ہے ڈاکٹروں کے لیے موجود ہے چوروں کے لیے موجود ہے طرح طرح کے عذاب دینے کے لیے موجود ہے شادیوں میں تو بڑے بڑے بھنڈارے کھولنے کے لیے تیرے پاس پیسہ موجود ہے اور آپ امتی مجھے پتی شرم آئے گی مجھے ربیع الاول کے مہینے میں روز مرہ کا ہاں سو مرتبہ درود پاک بھی نصیب نہیں محبت ہوتی ہے اس کا بغیر سوچے منہ پہ نام آتا بغیر ارادے کے زبان پہ نام آتا تو